فرماوے اور تمام حاضرین واسطے اور جملہ مومنین غائبین واسطے دارنگ کی شہادت کا سامان بنایا یہ جلسہ گویا استقبال میلاد النبی صلی اللہ وسلم ہے ان شاء اللہ الرحمان چند دنوں بعد مبارک مہینہ ربیع الاول شریف طلوع ہونے والا ہے تو یہ جلسہ اس کا سمجھو اس سے پال اس جلسے کے اندر ناسی میں انتہائی ضروری اور انتہائی عام فام سوکھا موضوع منتخب وہ واقعہ تم ملا کے نتیجہ ہی بننے کا حق اس موضوع کا عنوان اور نام ہے قیام حکومت اور دوام سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہو جا موضوع جناب نے پہلا سماج نہیں فرمایا جی، قیام حکومت اور دوام حکومت قیام حکومت کا مطلب ہے حکومت کا بڑھانا دوام حکومت کا مطلب ہے حکومت کا چلدیا رہنا جی، سبحان اللہ پریشان نہیں ہونا اس دا استقبال میلاد نال کی تعلق ہونا ہے موضوع کا عنوان تو کیا میں حکومت اور دوام حکومت تو استقبال میلاد کے ساتھ اس کا کیا تعلق کیا مناظر جس سنو گے تھی آخو گے کہ باقی ایسے موقع دے ایسے ہی موضوع کا ہونا ضرور پتا ہے سارے موضوعات کو کوئی حد نہیں لا اللہ پاک نے سانو ہی شرف بخشیا دوستو ابتدان یہ گل سنو اللہ شان ہو قرآن مزید قرآن حمید اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور دین اسلام کی ہدایت دے کے روانہ فرمان مقصد اس قرآن مجید کے اندر خود ظاہر فرمایا کہ اپنے پاک رسول اسلام دی ہدایت دی دولت عظما عطا فرما کے اصل کیوں بھیجیا ہے اس مقصد نو اللہ پاک نے دو مقام دوتے بڑی وضاحت نال ہے تبرکن اور اس دعوے دے اس بات آج آئے تھے کریمہ جناب کے سامنے تلاوت اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى سبحان اللہ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله الله اپنے رسول دین حق کی ہدایت نالجیا تاکہ دین اپنے نو سارے دینا آلم کر اور سارے دین اسلام کے مغلوب ہو رہے اس آیت کریمہ نے دس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ہدایت کیوں لے اس آیت کے تبرک تو بعد گل سمجھنا دوستو کہ کوئی قوم ہوگ چاہے کافل ہو چاہے مسلمان کوئی قوم ہو چاہے کافر قوم ہو چاہے مسلم ہو مسائل اور انہوں دے مقاصد وہ حکومتوں بغیر حل نہیں پھر سمجھو کافر قوم ہوئے مسلمان قوم دو ہی قوم دو ہی قوم ایک کافر قوم ایک مسلم قوم تیسری دو قوم من کم کافر ہوں من کم قوم اللہ فرماتا ہے کوئی کچھ تم میں سے آئے انسانوں کچھ تم میں سے قوم میں تو دو ہی قوم ہیں ایک کافر قوم ہے ایک کوئی بھی قوم ہو گیا ہر قوم کے مسائل جڑے درپیش جنہوں اصا مصیبت کہہ سکتے ہیں پریشانیاں کہہ سکتے ہیں ہر قوم کے مقاصد بھی ہوتے ہیں جنہوں ہر قوم حاصل کرنا چاہتی ہوتی مسائل کو بچیا جائے اور مقاصد حاصل کیتے اسی طرح جی۔ یہ ہوں مسائل ہو مقاصد ہر قوم کے آخر ہوں نے دنیا آنا انہوں مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں وہ مقاصد اور اپراج بھی جنہ چیر اس دنیا رہنا ہے یہ ہر کسی کے سامنے ہر کسی کے کو درپیش ہوں تو دوستو جب مسائل بھی ہیں مقاصد بھی ہوتے ہیں ہر قوم کے تو دیکھنے وہ حل کیوں مسائل حل ہوتے ہیں مقاصد حاصل بغیر حکومت جی قوم کی حکومت نہیں ہوتی کافر قوم ہوئے تو اپنے کفر کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور انہوں نے کفر کو درپیش مسائل کو حل نہیں ہو مسلم قوم ہوئے تو انہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے فقط فرق اتنا ہے انہوں نے مقاصد غلط اور کفر دے ہون کے مسائل انہوں دے مسائل ہو سکتا بالوں واسطے ضروری ہو جنہوں کو بچنا چاہتے لیکن مسلم قوم کے مسائل مقاصد وہ اچھے مقاصد مسائل انہوں نے جڑے درپیش ہوں وہ بھڑے مسائل جی۔ مقاصد ہوں یا مسائل ہوں کوئی قوم ہوئے بغیر حکومتوں حالمی جی سبحان اللہ بے شک کی خیال ہے بے شک حکومت نہ ہوئے تو چھتر خان جو رہ جائے جی زلیل ہون واسطے رہ جاتے ہیں مقاصد تمناوا آرزواں اٹھ دیا پوریا نہیں ہو سکتی مسائل این درپیش ہوتے ہیں جی۔ کہ روندیا روندیا زندگی لنگ جاتی ہے تڑپدیا تڑپدیا جی حکومت نہ ہو اپنی تے جے کوئی حل بھی ہو جاوے تے وہ لا لا حل تالوں بھی پیڑا ہوتا ہے اس نال کسی بھی سیانے بندے کا اختلاف نہیں سمجھ آ رہی ہوں سبحان کہ نہیں سبحان اللہ یہ ضرور دسا جا کہ اسلام کی حکومت اور رحمت کی حکومت ہوتی ہے بے وقوف اپنے غلط مقاصد جڑے پورے کرنا چاہتا ہوں اسلام وہ ہو نہیں دے جائز مقاصد وہ اسلام گھر پورے کرتے اسلام کیونکہ استحصالی ظالمانہ نظام نہیں یہ عادلانہ خالق کا نظام ہے یہ اندر زون جاتی نہیں کسی نہ کافر کا نہ مسلمان مسلمان نہ کی ہو سکتی جس میں کافر کاسردار تو مقاصد ہونا مکاصد وہ پورے ہوتے ہیں اور مسائل انہوں کے جڑے وہ آپ پیدا کرتے ہیں اسلام حل کر دیں اللہ ہو ذرا بولو کر کے بولو اللہ تو میرے دوستوں ذرا غور نام سماج فرمانا ہوں یہ پہلا جملہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا کہ ہر قوم دے مسائل مقاصد اس کی حکومت نال حل ہوں حکومت بغیر حل کہ اگلی گل سنو ہوں اگلی گل یہ کہ حکومت قائم کی پاوے کافر حکومت پاوے مومن حکومت ہو اسلام دی حکومت یا کفر دی حکومت ہو دنیا دے قائم ہو کس طریقے نال قائم ہوتی ہے جنگ نال بولو کس نال حکومت کا قیام جنگ نال نہ ہے تھالی تھالیے جراک ہاں، نہیں مل رہی تھالی کے بھی آج پر لکھا ہی لفظ ملک تو لگ رہے برادری تو نہیں لگ حکومت کا قیام جنگ لوں کلندر اقبال فرما ساڈا اقبال فرما ایسی کوئی دنیا نہیں افلا جہاں تک اقبال فرما دیا آسمان کے تھلے ایسی کوئی دنیا نہیں آسمان کے تھلے ایسا کوئی جگ نہیں جیسے حکومت بغیر جنگ دے سلو ہوئے تخت ہی ملتے ہیں جنگ ہی ملتے ہیں لیکن اسے ایک فائدہ دس دینا پر میں جس وقت مسلمانوں کی طاقت نہ رہے انتہائی کمزور ہو جاؤ پھر مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا سے پروردگار دے کول ایک ہور بھی طریقہ ہے جنگ تو علاوہ وہ کافران تو حکومت کھو کے مسلمانوں دے چڑتا ہے کافران تو لے کے مسلمانوں بھی بنا دینا ہے وہ طریقہ کی ہے پروردگار دا وہ عذاب دا طریقہ ہے وہ فراؤن تو کھو کے حضرت موسا علیہ السلام دے سپرد کر چڑتا پاسبان اسلام حضرت علامہ مولا مفتی فضل احمد صاحب حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کی قوم فراؤن کی غلام سی آزاد ہونے کی کوئی طاقت نہیں سن رکھتے کچھ لڑن جوگے نہیں سن اسے اپنے آپ بچاو جوگے نہیں سن لڑن جوگے کی ہو سکتے سن پر پروردگار نے حضرت موسا علیہ السلام نے وہی فرمائی ہے کلیم اپنی قوم نو کہو تھی صبر کرو اور اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنا دین قائم کرو پھر نو غرق کرنا میرا بلا کام اس طرح ہوا پرور نے اسی طرح کیا جنہوں اپنی طاقت کا بڑا نال سی خدائی رکھتا سی فخر کے غرور نال اس وقت مسلمانوں زمین کے خوار رکھتا سی پروردگار نے وہ بھی حکومت مکان عذاب بھیجا مسلمانوں کی حکومت بنا گٹ فرمایا سڈا کلندر فرما ہے وہ اللہ پاک کول دو طریقے دے مسلمانوں کی حکومت بناؤ دے کافر کی حکومت مکاؤ دے توجہ نہیں فرمائی نے ایک جہاد تضاب بول رہے نہیں کن طریقے نے ایک کیڑا جہاد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شریف سی اس وقت عرب کے اندر کوئی بڑی سلطنت نہیں سی چھوٹے چھوٹے جرگے قبائلی علاقے سن آپ علیہ السلام سلام جنگ ہوئے قتال فرمانیا فرمانیا سارے ارب نو پتہ فرما لیا اسلام کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی پھر اس مضبوط حکومت نے عرب کو باہر قدم رکھا تو کسرا کی حکومت اور کیسر کی حکومت روم دی اور کی دی جہاد کے ذریعے ختم کر کے اسلام سلطنت کا جھنڈا اتنے لگ گیا عرب کی حکومت محمد کریم نے خود قائم فرمائی اپنے جہاد نال اور کیسر کسرا حکومت اسلام کی قائم کی تھی محمد کریم صحابہ کرام نے اللہ حضور وہ کیونکہ حضور کی خلافت سی تو انہوں کا عمل بھی حضور سے عمل شمار ہو سمجھ آ رہی ہے دوستوں کوئی نہ تو اسلام کی حکومت کیون قائم ہوئی دسو بولو جہاد جدو جہاد ممکن ہوئے تو پھر جہاد نہ لکھا جدو جہاد ممکن ہوئے اس وقت جہاد نال ہی قیام حکومت اسلام ہوتا ہے توجہ ہے تو پتا چلا کیا میں حکومت کسی کو میں بال کرنا کیا میں حکومت کہڑی شہ نہ ہوا بولو جہاد ہوں دوام کہڑی شہ نال ہوں دوام کا مطلب ہوتا دینی ہو جانا چل دیا رہنا نقطہ سمجھا جائے قیام حکومت جہاد سے ہوتا ہے یا عذاب سے مسلمانوں کے لیے عذاب کا طریقہ کم ہے جہاد کا عمل بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو یہ تو نقطہ آ گیا سمجھ کے قیام میں حکومت کا دن ہوں لیکن حکومت چل رہی رہے بنتے گئی اگو چل رہی رہے یہ شہر ہوتا ہے یہ ہمیشہ تعلیم نال ہوتا ہے قیام حکومت جہاد سے ہوتا ہے جنگ سے ہوتا ہے اور دوا میں حکومت تعلیم توجہ نہیں فرمائی گڈی حاصل کر رہے ہیں کسی کنی سے مار کے گی لیں گے آ گئی لیکن اصل چلا ہے جی۔ وہ پھر چلتی کہ وہ واسطے پھر تمہیں پتا ڈرائیور بھی ہوتا ہے ورکشاپ بھی ہوں سارا کچھ ہوتا ہے بڑا جی۔ کچھ نظام ہوتا جی۔ ہے تا جا کے گی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی توجہ ہے کہ نہیں بھائی دوام قیام حکومت ہوتا ہے جس سے جہاد کے ساتھ اور تمام گی حکومت کی چلتی کیون رہی ہے تعلیم آؤ پھر تمہیں لے چلنا رسول سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ کملی والے نے تعلیم کا ایک نظام دتا اپنی تعلیم دتی وہ تعلیم حضور نے خلیفیا نے جگہ جگہ سے عام کی جسے حکومت بنا سن اتے محمد کریم کی تعلیم پہنچا وہ برکت کی ہوں وہ برکت کی ہوں آخر دائرے بنا مکنی بنا جانا چلا پچھو چاہیے انہوں نے تیاری کی ہونی وہ تعلیم ہوں تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء کرام نے جڑی جڑی علاقے فتح فرما انہوں علاقوں کے اندر خود کافران کے گھر تعلیم دے گھر بچے بندے کڈنے شروع کر دیتے تاریخ پڑھنے ہیں پتہ لگتا ہے مسلمان ہویا اسلام کا امام بنا فلانے جنگ قید ہو کے آئے کسی کا پیو قید ہو کے آیا کسی کا دادا قید ہو کے آیا غلام بن گئے غلام بن کے کسی صحابی کے گھر اہل بیت کو آ چکو کسی اہل بیت کے گھر شاہ علی کے گھر آ کے تربیت پائی تعلیم پائی سبق پڑھے سبق پڑھ کے تو وہ جڑے قید ہو کے آئے سن غلام بن کے آئے سن وہ غلام دی جگہ سے امام بن ہاں؟ قسم ذات بھی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے اور اسلام دے بڑے بڑے امام وہ صحابہ کی اولادیں نہیں اللہ اللہ صحابہ نے جن لوگوں کے بڑوں کو قید کیا قید کر کے اپنے پاس اپنی تعلیم اور پرورش میں رکھا اور دیکھو تو وہ یا وہی نے دیا نے سبحان دیا زندہ دوستو زندہ مثال میں کہڑے کہڑے کام کے نام لما امام حسن بسری کیا بات جڑا شاہ علی مشکل کشا کا خلیفہ ہے چشتیاں کا فیض جنہ وال منسوب ہے قادریاں کا فیض جنہ وال منسوب وہ حسن بسری آپ کسی صاحب کی نسل نہیں ہاں جی کیا بات انہوں کی اما جی سیدہ طیبہ صدیقہ ام سلمہ حضور کے گھر والے محترمہ دی گھر دی خادمہ سی گھر دی خادمہ تے نوکرانی سی تے نوکرانی دے پتر نو او شان ملی ہے کہ زمانے دے اندر بڑے بڑے سیداں نو نہیں لبھی جڑی اثر بسی جو لب گئی اور سید داتا علی ہجویری جیسے بھی انہوں نے سلسلے چلام کے خاطر بیٹھے اللہ اللہ کیا بات ہے جی؟ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی کیا اللہ سبحان اللہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ زمانے کے امام ہیں کسی ساتھی کی اولاد نہیں بولتے تھے نا انہوں نے دادا جی کی شاہ علی کی خدمت اسلام قبول کیا حضرت سوتا امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جی صادق کے والد جی۔ ساری مشکل خوشحال قدم چ بیٹھ کے اسلام قبول کیتا ہے انہوں دی تعلیم کا رنگ چڑیا حضرت دا پوترا پوترا اس زمانے کا امام ہے ابو حنیفہ دنیا دے امام تھی سارے مقلد بیٹھے ہاں دس ہوئے اسلام دی تعلیم دا فین دینا کیا بات گھر دیکھے اسلام دی حکومت سونے نبی قائم فرما دیتے جی۔ لیکن اگو سدیاں جڑی چلتی رہی ہے وہ تعلیم بھی اللہ وہ تعلیم بھی کہ مغل لڑن آئے تو مسلمان ہو گئے اسلام کے خادم بن گئے ترک لڑن آئے اسلام کے خادم بن گئے مشہور گل ہے پاسباں مل گئے کو سنم سے جی، جی، پاسباں مل گئے کابے کو سنم کا تو میرے دوستو یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا ہونا ہے کہ حکومت دائمی کیون ہوئی کہ جڑے پچھلے ہو جڑے بنا وہ جسے ہی اک میٹتے ہیں پچھلے نہیں چلا رہی جی۔ سمجھ آ گئی اور اتنے یہ بھی جناب سمجھا دیا جی۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ ہر نبی اور ہر رسول اس کا فرض من سبھی ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف ہر نبی رسول اے ذمہ داری سونپی جاتی اور مقصد جاتا ہے اور یہ فریضہ وہ سپرد کیتا جاتا ہے تاغوت تاغوت دی حکومت نو ختم کرنا ختم کرن دی سوچنی اس نو قائم رکھن دی نہیں ہر نبی اللہ تعالی فرض دینا اللہ جل شان رو قرآن تاغوت کیوں کہتے ہیں دیکھو تاغوت کیوں کہتے ہیں تاغوت کی حکومت تاغوت کی حکومت ایک عام لفظ بولیا جاتا ہے جی۔ تاغوت کیوں کہتے ہیں تاغوت وہ کہتے ہیں جہاں نہ خود اللہ رسول کی فرما برداری کرے اور نہ دوسرے نو کرن دے کیونکہ تاغوت کا مانا ہوتا ہے بہت سرکش جی۔ بہت تاکڑیا تغیانی جس کے اندر بہت زیادہ ہو تاغوت تغیانی سے ہے تغیانی اور سرکشی آخر جس کے اندر بہت زیادہ ہو تاغوت وہی ہوتا ہے نہ آپ اللہ کا بنے نہ دوجیا نو بن دے آخر کسان میری تاج کرو تے میں اپنی آپ بھی آپ میں کرنا اپنی بھی میں کرنا کچھ کس رب نہیں جان دینا یہ تاغوت ہوتا ہے اللہ جل شان نے مومن ہونے قرآن اعلان فرمایا ہے کہ مینو مننا ہے تو بعد منو میرا جڑا مقابل تاہو پہ تھی اس پہ نہ من کا اعلان پہلے کرو پڑھنے اللہ کا قرآن جی سبحان اللہ جی یہی وہ کلمہ ہے جو رسول پر آتے ہیں میں تمہیں وضاحت کروں گا جی پروردگار عالم فرماتا ہے من بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بلا سن لا اربیل لها اللہ فرمانا میں نہیں کھوبی جڑا بندہ تاغوت کا گو دار کھلے جڑا بندہ فرعون پھر مانتا اللہ فرما ہے انہیں سمجھو مضبوط فر رہی ہے جڑے کبھی ٹوٹتی نہیں اللہ بولو دیکھو اللہ نے اپنے ماننے کو بعد میں رکھا اور تاغوت کے نہ ماننے کو پہلے رکھا میں قرب یہ نہیں فرمایا میں یوگم بلّہ یک یق پور نہ فرماتا ہے وہ میں یج پور یومن بلّہ اب اس کا مطلب ہے تاغوت کا انکار پہلے رحمان اقرار بعد سمجھ نہیں اچھا کلمہ شریف کھولو پڑھو کلمہ کلمہ سیبہ پڑھو نا یار لا الہ وہ آیت اس کلمے کی تفسیر ہے کلمہ بڑھانے والے بہت پھر رہے ہیں ان سے پوچھو اس کلمے کی تفسیر قرآن کی کون سی آیت میں آئی نہیں بتا سکتا وہ نے نے بھی ہی کلما نے پوچھو اس کلمے کا مطلب قرآن کی کون سی آیت نے واضح کیا ہے نہیں بتا سکتا یہ آیت لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں یہ بالکل کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں کوئی فرما برداری کے لائق نہیں مگر اللہ اب یہ کیوں کہہ رہے ہو کوئی لائق نہیں یہ کفر بھی تاغوت ہے الزام بھی تاغوت ہے اور جب کہتے ہو ان اللہ یہ ایمان باللہ ہے ایمان باللہ بعد میں ہے کفر سے پہلے ہے معلوم ہوا اس بندے کا کوئی کلمہ نہیں جو تاغوت کے ساتھ کفر اور انکار رکھنے کا اندر عقیدہ نہیں رکھتا نعرہ تکبیر نعرہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد کشتی صاحب آگے سمجھ کے نہیں دوستو جابوت نال کفر نہیں دوسرے لفظ اللہ رسول دی حکومت تو سوا کسی اور حکومت کے صحیح اور جائز ہون کا جڑا اعتاد رکھنا ہے وہ کوئی کلمہ نہیں کلمہ اسی کا ہے جڑا فرون اور تاغوتی طاقتوں کے نال پہلوں اندروں بغض نفرت پیدا کرے اور ان کے ختم کرنے کو فرض جانے فرض مانے چاہے عاجز ہو کرنے سے ختم کرنے سے عاجز ہو اپنی طور پر قدم نہ اٹھا سکتا ہو لیکن دل میں اعتقاد رکھے کہ جیسے ہر نبی کا یہ فرق تھا ہم امتی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ فرق ایک دل میں رکھتے ہیں کیا کیا بات بات بے جی، بے شک شک جاج نہیں وہ مسلم نہیں وہ کلمہ ہی نہیں کیونکہ کلمہ تو شروع سے ہے بولتے نہیں جی بولنا سبحان اللہ اللہ اللہ اکبر دوستو حضرت اگلے دن میں ایک سوال کیا کچھ لوگ آئے سن وہ یورپ کے اندر کلمے پڑھاؤ والے تبلیغ کرنے والے سن میں انہوں سے سوال کیا میں کہ یار دسو یہ کلما تسا پڑھا یہ کلما سنجد لمبے آپ نے سب پڑھایا مکے شریف کے اندر حضور کا اپنا دروازہ بند ہو اللہ گھر شریف کا بوہا بند ہوا ہزور ہجرت فرما کے مدینے شریف جانا پیا پھر پھر مگرلے جڑے نے وہ وہ نہیں اتنے تک حملے کرنے شروع کر دیتے کہ ہزور بلا ختم کرنے کے منصوبے انہیں بنائے نے بنا تک ہی لڑن واسطے آتے رہے یار میں کیا دسو کلمہ رسول پڑھایا نہ یہ فرمایا تسا شراب چڈو نہ یہ فرمایا ہے اتنے تسا نماز پڑھو آخری سال جی آپ نماز کا حکم آیا نہ فرمایا زکات دیو نہ فرمایا زنا چڈو کوئی حکم نہیں آیا صرف ایک کلم ہاں؟ ہاں؟ کسی برائی نے چڈن کا حکم نہیں فرمایا ہاں؟ کلمی شریف پڑھن نے حکم فرمایا سی جی، کافر سارے کٹھے ہو گئے مٹ ہو گئے انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف کو ہجرت کرنے مجبور فرمایا مجبور کیتا آپ علیہ السلام سلام کی یاد کری دروازہ گھر کا بند ہویا مدینے شریف آ گئے توجہ میں کہ یارو دسو دے تھی بھی کلما وہی پڑھا جی ہزور نے بھی وہی پڑھایا سی ہزور کا تو بوہا بند ہو گیا وہی کلما پڑھا جی تے گھر کا بوہا بند ہونے کی بجائے یورپ کے دروازے تے واسطے کھلے کھل جاتے ہیں دو ہی گلا تین تین گلا ضرور نے یا کلما وہ نہیں جی، جی۔ یا تسی نہیں یا کل میں گئی یا دوڑے گئی جی۔ یا وہ کافر گئے سچی دسیا نے تین گلا ایک گل ضرور ہے یا گلما ہو نہیں یا گلما پڑھاؤ والے نہیں یا وہ کافر ہو نہیں کفر چڈ چھڈ کے نرم ہونے والے نہیں کافر پہلے نالوں سخت نے کلما بھی وہی ہے اور جواب جو تھوڑے واسطے گھر کا بوا بند ہونے کی وجہ ہے یورپ کا کھل گیا ہے خیر ابھی ایڈے بدھو نہیں سانو بھی تو سمجھاؤ جی۔ جی، اللہ فرمایا اللہ فرمایا سی تاغوت نہیں مننا جی۔ کفر کے نظام نہیں مننا مینو مننا ہے میرے نظام نو مننا دیکھو دنیا میں کفر میں پیترے بدلے ابو جہل برادری نے سوچیا کہ رب نو بھی چلن دینا انہیں آخیا نہیں کرو دونوں چلاؤ جی۔ انہوں یہ آخو بابا سانو ہی منو کہ رب نو منو رب کا مطالبہ یہ نہیں مینو مننا ہے تو میرے دشمنوں نہیں مننا تو بولو تو صحیح ہے تو سیدھا کر لیے نا جی، جی، ہر پاس سلا ہوئی کریئے نا آپ کلمہ جا رسول جی پڑھایا اندرو ڈھڈو ہو گیا بھائی مان جی چور کتی گئی ہے رل جدو رل گئی ہے تا کر کے ہوں کلما تو اہی ہے پر کافر سا دشمن نہیں بنتا یہ چکر ہے اللہ اکبر کیا بات استاد جی کیا بات سبحان اللہ ملک سڈے نے پہرے انہوں نے حکومت سڈیا نے نگرانی پھر سڈے نے ہاتھ ہونا ہاتھ رکھ کے شفقت کا بیٹھے نے وجہ سچی دسی ہوئے تیرے اخلاق پاک مستفا اخلاق ورگے ہو سکتے سچی بولو بالکل نہیں اللہ ایک ہاتھ کے جایا بے شک میرا جس حبیب کا خود انہیں کلمہ پڑھیا کلمے پڑھنے کلبے فرمایا سب کا بند ہو گیا علاقہ چڈنا پڑ گیا مدینے شریف ڈیرا لا پھر اگے جو کچھ ہوئے وہ جناب سے مخفی نہیں معلوم میں ہوں ذرا دس دن سے کلما ہوئیے پاک نبی جیسا خود کے عظیم رکھنے والا پڑھاوے ہاں؟ ہاں؟ گھروں ہجرت فرما کی وجہ سو رہے ہو وہی کلمہ ہوئے اسی پڑھیے بھی سی سے پڑھائیے بھی سی نہ بوا بند بوئے بند ہونے کی بجائے امداد جاری ہو ہوجہ جی۔ گل یا کلمے فرق پی گیا یا کافر فرق یا مطلب سڈے کی یہ گل سمجھ آ گئی جی۔ بولو تو صحیح ہائے ادھی قوم یورپ جی۔ وجہ بھی ہوں پچھلی گل کا پتا لگا کہ نہ کلما بدلیا نہ کافر بدلے جی۔ بدل بے شک اقبال بیٹھا سی جی بول جی، کلندر فرما تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت بدل گیا تو بہتر بدل گئی شریعت کے موافق بدلوا نہیں دین شاہ جو ہےقبال مانگا جب تدلے نال ہی شرح بدلتی یہ مطلب ہے آج کل میں پڑھنے والے بدلے تو کلمے کا مانا مطلب کلمے کے لفظ وہی ہیں مطلب اندروں کلمے سے روح کٹ گئی روح کی سی پہلے لاحو کے ساتھ کفر کرو پھر اللہ کو مانو انہوں نے سلا کر دیا تجھے بھی مانتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں دونوں راضی رکھ میری گل یہ ہوں تصا جو کچھ میں سمجھا چاہتا تھا وہ سمجھا بیٹھا ہوں اگے چلنے ہیں توجہ یہ حضور اسلام کے حضور حضور نے حکومت حضور نے حکومت کیسے قائم کی بولو حضور نے حکومت کیسے قائم کی جہاد سے اور دائمی کیسے بنائی تعلیم اور حضور دے امتی کے مسلمان شرط کہ اور کفر دی حکومت قرآن دے نال انکار رکھے انکار رکھے اندر کہ طاقت نہیں ورنہ ختم کرنا تو ہے اگر مجھے اللہ طاقت سے ہر مومن پر فرض ہے ورنہ کوئی مسلمان نہیں وہ مومن نہیں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں بھی بیٹھا ہوں مجھے کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ اگر بن جائے تو ایک پل نہیں گزر گئے دوں گا ایک پل کو سچے حکومت کو چلنے نہیں دوں گا میں صرف کچھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیری حکمرانی پہ ایمان رکھتا ہوں ہاں۔ ساتھ بات کرتا ہوں شرم آتی ہے ایک طرف تو بندے کو فاسق فاضر کہہ کر کہتے ہیں امام عالی مقام نے اس کی حکومت کو گوارا نہ جی۔ شرم آنا چاہیے ایک طرف تو امام کو کہتے ہو کہ فاسق فاجر گوارا حکومت فاسق فاجر کی حکمرانی گوارا نہیں ہو سکی تو بتاؤ کفر کی حکمرانی گوارا کرنا مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے ایک طرف کو اتنا گلوب کرنا اور حد سے حد سے بڑھ جانا اور یہ کرنا اور اتنا متقی بن جانا ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ کفر کی حکمرانی پر خود راضی اور مطمئن رہنا میں کہوں گا کہ بھائی امام کا نام لینا ہمارا حق بنتا ہے امام کے ساتھ کتوں کا نام لینا ہمارا حق بنتا ہے کیوں اللہ کے فضل سے جو امام کا پیغام ہے سبحان اللہ ساتھ کیا بات سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ جی تو مار کے بیٹھ گئے ہاں اگے چلو اچھا بھائی ہوں اگریزوں کا لنتی کا دور آیا یوگیا کا انہیں بالکل یہ طریقہ اپنایا بات سمجھنا جی۔ کہ حکومت بنانی ہے جنگ کے ساتھ چلانی ہے تعلیم کے ساتھ ایتھے آئے ایتھے آئے دنیا جتنے جتنے گئے تجارت واسطے بہانا تجارت کا اصلا کٹھا کرتے کر رہے ہیں بڑا مہمان نہیں ہوں پڑے وہ سلامتی مہمان جنوں منجی گا دو اسے روٹی دو وہ منجی بھی لے گیا روٹی بھی لے گیا ماجی بھی لے گیا کار بھی لے گیا پڑے ہوئے ہو جائے حرام دل تو گوں دینا چاہیے جی، جی۔ جی۔ غور سے سنو طریقہ واردات ان کا دیکھو وہ آیا تو جنگ کی سچی دس کی اگ نہیں بولو انہیں اپنی حکومت اتنے بھی ارب چی جنگ نال بنائی ہے یا سلو نال جنگ نال الیکشن نال بنائی ہے جنگ نال اس کتے کے پتر پاگڑ پیلے نو کسی نے آخیا تو جو آیا سین سانوں جو کہنا الیکشن الیکشن جی، جی، تو لڑا اتنے آن کے گھر جس بے ٹی مار بہ پایا پنجر چاہیے موڑ سانوں آنا النیکشن جی۔ مسلمان بولے تو پھر مسلمان بولے جی۔ ساری ووٹر پوچھا بھائی ماں حکومت بڑائی ہے جنگ نہ یار بتاؤ تو سیٹ منٹ کون سی غلط بات کہی ہے بھائی کسی بھائی کے لال سے جاؤ میرے سامنے آ کر اس بات کا جواب دوں کسی بھائی کے لال سے اور کوئی نبی آیا نہیں میرا جگہ بغیر حکومت بنائی ہوئے کوئی کافر نہیں آیا جنہیں جنگوں بغیر حکومت بنائی معلوم ہوا جنگوں بغیر ایسی کوئی دنیا نہیں کلندر ہے ہاں۔ سانو تو دنیا کوئی ایسی نظر نہیں آئی جی جنگوں بغیر حکومت جیسے بن جائے تجیب بھی بندہ ہے اس دنیا میں بھی رہنا ہے جی۔ ساتھ تو نہیں بن سکتی اگر تمہاری بنانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے آگے موسا علیہ السلام کی قوم کی طرح سجدے میں گر کر فریادیں کرو تاکہ اللہ فرونوں کو کو دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن پھر ان کے ساتھ صلح تو نہ کرو نا آئے آئے آئے جی تو آج کچھ کرن جوگا نہیں تو رب فرماتا ہے صلح نہ کری اندروں وت وائر رکھ کے سجدے پیارا میں آگے پالے کا جان پڑا ہی دیکھا مخلوق تیری ہے دلیل ہو رہا تھے اگیا بار بار پرور دکھا رہا کیوں تیری بار کا آج کہڑی کمی بولو تو صحیح کی آواز ادھر سجنا گل میدان چ لے آتی ہے چس نہ آئے پیسے واپس روئے زمین کا کوئی بندہ ہے لے کے بول جائے میری زبان بند کتے آ کے کیا بات ساجی کیا یہودی آیا دنیا کے اتنے منوس پیر رکھے جنگ کی تھی حکومت قائم کر لی دیکھ رہے سی نبیا کا طریقہ مقصد مختلف سن نبیا کا مقصد کفر مقابلہ دین دین نیکی پھیلاونا برائی مقابلہ سی وہ جنگ کرتے سن اس مقصد کی خاطر کام وہی ہے مقصد وکھرے وکھرے نے کافر نے کم وہی رکھے آپ پتا سی یہ بغیر حکومت نہیں بنتی انہیں کم لڑائی والا رکھا جنگ والا مقصد کتا رکھا کفر فلاوا گا بغیرتی فلاوا گا گل فلاوا گا نجائز فلاوا گا حق مارا حق مارا گا اپنا ٹھڈ پالا گا اپنی کر بناو مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھول کیا بات سازی کیا بات سجنا اور فرما قائم ہو گئی حکومت برطانیہ کی حکومت دنیا میں قائم ہو گئی ہر پتا سی کیا میں حکومت سے ہو گئے کہ جنگ ہو رہا ہے پر ہوں تمام بھی چاہیے چلانی کی تعلیم دیتی ان پتا سی میں رہ نہیں سکا رہنا چاہیے جی گھروں باہر ضرور کرو تعلیم دو جی۔ تعلیم دینا جنہ سے حکومت کر رہے ہیں نکل جی۔ ساری چلائی جائے جب دشمن ہی جی۔ جی۔ ہو رہا بول رہے بولو نا اللہ اکبر اس تعلیم تعلیم تعلیم نال پتا سی دوام جی جنگ نال قیام کی تعلیم نال دوام کرنا ہوں میں پوری دنیا کے بارے میں بات کرنا پیا کہ چلتی پی چلا گیا ساٹا تمے ساڈا بال ہوئی ہے ساری آواز اصا آخیا اللہ چلو کر حضور پتر ہی لیا پلیس کھلے دل کی دعا پتر حضور دعا ہزار منڈا بارہویں رہا ہے اللہ سمجھ دعا دعا دعا کو کھلے دل کر کر دیا حضور کرو منڈا منڈا لگتا نہیں لگ گیا بھی سال نوکری پنجی سال نوکری بھی سال پنجی سال کے بعد ہوں ریٹائرمنٹ ہو گئی پینشن ہو گیا جی۔ ہوں اگوں پھر دعا جا رہی اگو اگو پھر پھر اللہ نہیں مولا یہ کھیپ سے کھپ گئی اور نمی نمیری آ جی پورا نصاب اپنا پھر پھر بیٹھا ہے جی پڑھے گا پھر بنے گا پھر مرے گا اپنا ریٹائر ہوئے گا پھر پینشنر ہوئے گا ہوں سچی دسیا جائے پوری دنیا تو تاغوت کے کفر کا نظام مکان یہ تو سی رسول کا بھی فرض امت کا بھی فرض ہاں؟ ہاں، دسو اچھا جی، دنیا غالب ہوئے اگر اسلام کسی ہوتی حکومت کو گلارا کر رہے سمجھو اگر اسلام کسی ہو اپنے کو لاوا کسی ہو حکومت نو صحیح حق سمجھتا ہے پھر غالب نہیں ہو سکتا کیونکہ حاکم غالب ہوتا ہے محکوم غالب نہیں ہوتا حاکم غالب ہوتا ہے اللہ نے فرمانا سا دین غالب کرنا سے بھیجیا ہے معلوم ہوا رب نے دس دیا ہے اور ساڈا اسلام ہی حاکم رہ سکتا ہے کوئی ہور نظام حاکم نہیں ہو سکتا نارا تقریر مطلب ہوا ہوئے ہوں سچی دسیا جی اج تا اسلام غالب ہے کہ کفر غالب ہے سچی دسیا جی ایمان کی کہانی دسیا جی کفر غالب ہے کہ اسلام غالب ہے دنیا کے ایسے تو کفر جو غالب ہوئے جو غالب کیوں ہوگا اللہ نے کی فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کفر غالب ہے اللہ نے فرمایا سی اصا اسلام نو غالب ہونا اس کے بھیجے جی، کیا بات ہے صاف مطلب ہے اسلام نے دنیا پر اپنے سوا کسی کو حکومت کا حق نہیں دیا اگر حالات حالات کی رنگینی اور سے اور مجبوری سے مسلمانوں کے حالات سیاسی مغلوب اور مقہور ہونے کے بن جاتے ہیں تو پھر بھی مسلمانوں پر عقیدہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ اگر تو قدم نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم دل میں تو کفر کے خلاف غیرت اٹھتی رکھ غیرت کو جگاتا رکھ تاکہ اپنا ایمان تیرا مضبوط رہے نظام قائم قائم نہیں ہو سکتا ایمان سے رہے نار استا مز ملتے مسلم فرد نہیں پاسبان اسلام حضور خواجہ محمد شفیع علی آستانہ عالیہ امام آباد شریف اللہ تعالیٰ کا پہلا مطالبہ یہ نہیں ہم سے میرے نظام کو قائم کرو جی۔ کیوں حالات ایک نہیں رہتے کبھی کبھی محکوم کبھی ہاتھوں جی۔ کبھی بادشاہ کبھی مانگتا اللہ کا مطالبہ ہم سے جو ہمیشہ رہتا ہے وہ بھی رہے کہ نظام میرا چاہے قائم کر سکو یا نہ کر سکو اپنے ایمان کو قائم رکھو اور ایمان کو قائم رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کیا کہ تاغوت کے ساتھ سنا اور سمجھوتا اور مفامت نہیں کر سکتے اندر میں ہمیشہ اس کے خلاف نفرت اچھا جدو دوستو ہر مسلمان کا ہی ارادہ اور نیت ہے کہ اللہ انگریزوں کی حکومتیں قائم رہیں کیونکہ میرے بیٹے نے بھی تو لگنا جی جی میرے پوتے نے بھی لگنا میری پوتی نے بھی ٹبر سے ٹبر لگ رہے ہیں کڑا خدا نہ میں آخر کہ میرا موضوع سنو گے تو ملاد کا استقبال یاد آ اللہ یہ میلاؤ کا استقبال ہے کہ میں وہی پیغام زندہ کر رہا ہوں جو چودہ سو سال پہلے ایمان قائم رکھنے کا پیغام محمد کریم نے دیا تھا کیا بات سبحان استقبال ہے یہ کوئی استقبال ہے میلاد نہیں اور نہ اس کو میلاد کہتے ہیں دم دما دم دم دما ڈم دم آگ پار بازار اور ہر گلی کوچے میں ہے جی ادھر سے بس ناخون ادھر سے سر لگا رہا ہے اور مقرر ادھر سے اپنی بے سوری آواز پیش کر رہا ہے یہ کوئی میلاد نہیں ہے اور میلاد کا استقبال بھی نہیں ہے اور میلاد والے کا پیغام بھی نہیں ہے کہ اے حالات بدل لیکن کفر کی حکومت اگر تم پر قائم ہو جاتی ہے تو کیا میں حکومت مجبوری ہے اور تمام کا ساتھ کبھی کیا بات سوال کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات یا رسول اللہ ہاں جو ہے ساتھ نہیں دینا دسو ایمان کے سی تابوت بتا کہ جس وقت اچھی تمنا کے دعا کرنے اللہ یہ چلتی رہے تو سارے لگتے رہن یہ تو ہمیشہ رکھن کی تمنا اندر پی گئی وہ کفر کے نظام نو ختم کرنے کا ایک ہی مک گیا جی اس لیے اعتقاد مک گیا تو ایمان ہی مک گیا ایمان مک گیا تو نماز کا رہی اس موضوع کے سمندر سے بہت خوش ہوتی میرے پاس ابھی پڑے او ہو اتنا خوش ہے ایمان سے جو مواد کے صبح تک بیٹھا تھا لیکن نقطہ سمجھ آنا جی گا اکبر الہبادی اکبر الہبادی انگریز دور اسلام کی جان بچ انگریز کی شیتان بھی جان انہوں نے شیر آخیا کمال آپ فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت جی۔ زیادہ تو نہیں رہتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا اللہ اللہ کیا بات مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا جی۔ ایمان کیوں جاتا ہے کہ ایمان جیسی کفر تابوت تو شروع ہوں گا جی۔ تابوت نال ہو گئی سلح تابوت جی۔ ہمیشہ رہنے دعوا تمناواں وہ دل کا محبوب ترین شغل بن گیا جی۔ پیر صاحب کی دعائیں بھی اسی پر رہتی ہیں جی۔ مریضوں کی تمنا بھی یہیں رہتی ہیں جی۔ تو پھر ایمان اندر رہنا اللہ تو میں آخر میں یہ کہوں گا دوستو اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ فراؤنی حالات اور ہم کمزوری کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل وکراؤں کے دور میں اتنا کمزور ہے کیوں کیا آج اگر ہم ایسی کوئی سچی بات گھر میں کہہ بیٹھتے ہیں نا تو پہلا تو سانو شکر کرنے پہ جائے جس لیے جس لیے کہ گل کارج نہیں ہے تو گلی کی ہونی چاہیے جی۔ جدو ہی کمزور گزارنے کوئی بھی اٹھے کے میں میں نظام قائم کرنے لیے آیا ہوں جی۔ مولوی کا ٹبر کو کہڑے کھاتے لگا جی، جی۔ ریٹائرمنٹ کے جناب ملازمت چکر پہ آپ تمام تمنا چار کرتا ہے نظام کون سا ان حالات میں نظام قائم کرنے کی بات نہیں کر سکتے صرف ایمان قائم کرنے کی دعوت دے سکتے اور اگر ایمان قائم کرنا چاہتے ہو تو یہودی کی تعلیم کو واہ کیا بات جی۔ سلام کر کے بنا چڑ دو تاکہ اگوں تو گھر کے اندر تاغوت دے اندر ایمان تے گھر دے اندر نہ رہے اے گھروں کفر سے نکل جاوے اللہ کو ماننا تب ہی ماننا بنتا ہے جب اس کے دشمن کو نہ ماننے سے شروع کیا جائے کلمہ ہر گھر میں لکھا ہوا ہے ہر کوئی پڑھاتا ہے لیکن کلمہ جو پیغام دیتا ہے اس پیغام پر تو ایمان ہی نہیں رہا کلمہ پڑھانا کیا مانا میں ایمان سے کہتا ہوں جی۔ جو کلمے کا پیغام ہے میں نے آپ کو سنایا ہے سبحان اللہ جو کلمے کا مطلب ہے وہ میں نے دھیان کر دیا یہی مطلب لے کر باہر کوئی نہ جائے گا جو کلمے کا مطلب رسول پاک نے دیا جو قرآن نے دیا میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کا کوئی ملا میرے بیان کردہ مطلب کے سامنے آ کر اس کو چیلنج کرے جب بھی کسی کے ساتھ بات کرو گے سب ہونا پڑے گا اس کو لیکن پھر اسی اسی طرح معنی نو نو لے کے کے گھر گھر گھر چ پڑھتا پڑھتا رہا کسی پڑھاو نہ جا میں بیٹھ کر خود جی تو پھر ویکھی بوئے میں کم اللہ یورپ کے دروازے نہیں کھلے جی جی بے شک سمجھ آ گئی کہ نہیں تو میرے دوستو تعلیم سے دوام سبحان کیا بات اور آپ جڑا آپ کا مدرسے چلانا میں چلانا اچھا سن پتا یہ اسلام کا نظام قائم یا دائم نہیں جائے لاش ہے کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر جی، چلو کوئی نہیں کرنا خوش اگا منتقل کرتے رہے کوئی نہیں آ چلو اپنے گھر کر دے جی۔ دے رہے اور الحمد للہ بھی ضرور ہے کہ جیڑا دل کے اندر خطرہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمارے پاس کو سن کر اپنا ایمان ہو سید عالم نور مبارک خیر فرمائے خیر فرمائے خیر فرمائے خیر فرمائے